الحمد لله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

خالق کائنات گلا والا بندہ ناچیز دے دن دماغ زبان نگاہ خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے کو دتنیا خدا اتنا فرماوے گرانی اللہ میں اقبال کا جواب شخوا موجودی آخری قسط جناب کے سامنے پیش کرن لگا اللہ دلہ شاہ مہوشر صدرتا فرماوے کلندر راہوری احمد اللہ کی روحانی طیبات بات کو مستفید فرما دے جس طرح کے ماضی قریب کے اندر چند دن پہلا سانیہ عراق پیش آیا ہے کلندر لاہوری کے زمانے کے اندر بلغاریا شہر کے اسی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا مسلمان جنہیں اج کوئی گبرائے ہیں اس وقت گئے تو کلندر لاہور رحم اللہ نے مسلمانوں اور دلاسا کے اندر یاس کی جگہ سے نہ امیدی کی جگہ سے امید پیدا کی اور امید پیدا دیا فرماندے نے کہ ہے جو ہنگامہ بپا جو رش کا غافلوں کے لیے ہے بیداری کا فرمایا مسلمان جو بلغاریہ شہر کے اتنے کافرا نے حملہ کر دیتا ہے اس نال گبراہ نہیں وہ دراصل تیری غفلت اور نیند تو تینوں جگا اللہ تعالیٰ نے کام کیا اکھان بند ہو جان ایک یہ نیند یہ واسطے لت فڑو باہ فڑو پانی کا چھٹا مارو بندہ اٹھ پہ مگر جب مسلمان دین تو غافل ہو کے سو جاتا ہے نا اور دشمن تو غافل ہو کے سوا ہے اس وقت یہ جگا واسطے کن نہیں پہنتا پہ لت نہیں ہلا نہ پھر لت تعالیٰ ہونا اٹھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کافران ظالمان یہاں سے مسلط کرتا وہ پھر آن کے قتل و غارت کرتے ہیں یہ دشمنا جنہ کو ہوتا ہوں تو انہوں نے دوست سمجھی بیٹھا ہوں پھر جب سر میں ڈانگ لگتی ہے تو پھر گیا ہو گئی ہے تو جس طرح رہتے مر جا گیا تو ہوں کچھ کرنا ہی پڑنا سر تو یہ نہیں سمجھو کہ ظالم اور کافران کا تسلک جڑا ہے مسلمانوں کے یہ مسلمانوں جگا واسطے نشتر کا کام کرتا ہے یہ پھر گند خرابا مسلمانوں ہے تو مسلمان تندرست ہو کے تو پھر کافران کے سامنے مقابلے میں اٹھتے ہیں عراق اور افغان دیا یہ جہیا جنگ ہوئی نے یا مزید اگے جو کچھ حالے ہونا خدا بہتر جانتا ہے یہ مسلمانوں اللہ نے اٹھایا جگایا غفلت تو کیتا ہے اپنے دشمن سجن کی پچھان کر رافل نہ ہو جاگ اللہ کے لشکر ہے تیمور ہو یا چنگوز کلندر لاہور ہی فرماتے ہیں کرتی ہے ملوکیت انداز جلو پیدا کرتی ملوکیتی انداز جلو پیدا اللہ کے لوگ یا چلو استعمال صاحب آدھے یہ جڑے تیمور اور چنگیز جیسے کافر کے سارے مسلط ہوتے ہیں نا یہاں دی وجہ یہاں کے تسلط نال یہاں کے مسلسل ظلم دے نال مسلمانوں کے اندر عشق اور جنون پیدا ہو جاتا ہے پھر وہ ہر شہ دنیا کی بھول کے اپنے بچن اپنا بچاؤ دین اسلام دا کا اپنی ایمان غیرت کی فکر پا جاتے ہیں کہ جب ان کا عشق اور جنون تے دیوانگی بھی پیدا ہو جاتی ہے پھر سیدھے ہو کے کافر پاش پاش کر دیں آخر کوئی نہ کوئی بستر سے تھوڑے تو مارنا ہی پہنتا ہے جی گند خرابہ کڈل کی خاطر یہ کافر جتنے بھی قدم رکھے تو مسلمانوں سے کرے ظلم تو سمجھ لو تو بھاوے بار شاہ کمی نے گال سمجھ لو کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ نے مسلم ہوں جگانا پہ چاہتا ہے جگانا چاہتا ہے تاہ یہاں کے تیرے مسلط کری آتا ہے کیونکہ جنہ چر دشمن ظلم و ستم نہ کرے غفلت کی نیند مسلمان نہیں چڑھتا ہوگا ہے جی ایک ایسا غافل ہو کے سودا ہے کہ جہاں انہوں نے آخے نا اٹھ وہ بھی گل پی جانا آلہ حضرت فاضل نے بریل بھی فرما نے وہ چلیا جہاں تینوں آخے اٹھ تو وہ گل پہ کیا اٹھ آخ لا اور جگاو ایک گاڑی ایک منڈا ایک گال کر دیتی ہے تو کہ کوئی تینوں آخے اٹھنا جا کے تو گل پہ جانا بھائی مانا ایڈا تو باہر ہو رہا ہے کوئی گال منڈا تھوڑا انہیں گل پہ جانا ہے جی تو اس حالات کے اندر پھر دشمن یہاں کے اتنے جب کرتا ہے نا حملے تو ود چک کرتا ہے تو پھر یہ ہاتھی جاگتا ہے یہ ہاتھی پھر نہیں تو ہاتھی بڑا گفلت نہ ستا رہتا ہے ہاں جی اس واسطے کلندر لاہور فرما نے ہے جو ہنگامہ بپا جو بلغاری کا غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا تو سمجھتا ہے جو ساما ہے دلا کا نہ سر ہے تیرے ایسار کا خود کا سمجھنا ہے تیرا دل دکھ پیا ہے جب دشمن تیرے پہ حملہ کیتا ہے تین زخم آ گئی نے بڑی سخت نہ اللہ سونا تیرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تین سار قربانی کرنا ہے وہ رستے ڈرتے کہ نہیں کرنا ہے اپنی غیرت نو محفوظ رکھنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کیا جب دشمن تیرے پہ حملہ کرتا ہے دشمن اگے سر جھکانا ہے ڈر کی وجہ لڑ پھر بے غیرت ہو جائے گا دیکھ بے بغیر مر جائے گا لوگوں بغیر گلی تھوک کے جب مرے گا وہ تینوں ایسی موت ملے گی جی پھر جان نہیں پا سکے گا خدا دیا بندہ جب اللہ سونا مسلط کرتا ہے مومنا کا امتحان لینا ہے مومنا کی غورت کا امتحان کرتا ہے اس واسطے اقبال فرما نے تو سمجھتا ہے یہ سام دلا دلاداری کا امتحان ہے تیرے ایسار کا کا کیوں ہی سے سے سے حق بج نہ سکے گا نفر آدا جب کے جناب لگ پہ تیرے مقابلے میں آن کے تیرے جناب شہر سے حملہ کرنے واسطے دشمنوں کے کھوڑے چڑھائی کرتے ہیں کیوں ڈر جانا کہ گھبرا کیوں جانا ہے اور چلیا گھبرا نہیں اللہ کا نور کبھی انہیں دشمنوں کے ٹھوکا لگ بج نہیں سکتا اللہ واہدہ لا شریق مولا تیرا ماسے قرآن فرما ہے گریبائے اللہ فرما ہے کافر چاہتے ہیں رب سونے دا نور دین حق کا دیوا جڑا ہے فرما اللہ سونا اپنے نور نو پورا کرے گا اپنے نور نو پورا کرے گا جنا دشمن دین نو دیٹاؤ کی کوشش کر گے مولا انہیں دین نو دن مدمت پرتی فرماوے گا سونے دے سچے بول اللہ فرما ہے قرآن دن در جناب تیرے سامنے آج پڑی کلندر لاہور فرما نے کیوں ہے راسا ہے سہیلے چلے آ دے کے کو ڈر کیوں جانا ہے دشمنا کے جہاز کو ڈر کیوں جانا ہے دشمنا کے جناب ایک سولہ تیاریا تو گھبرا کیوں جانا ہے دشمنا کے جناب ایسم تو کیوں گھبرا جانا ہے اللہ سونا نور کا محافیل وہ کسی کے بدھ سکتا بج نہ سکے گا نفل سے سے اے اللہ ہے دشمن کے پوکے کبھی بجھ سکنا نہیں اس واسطے نہ گھبراہ نہیں اگے فرما نے چشمے اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری اے مسلمان اصل گل ہے کافرا دشمنوں کا کام پتہ کوئی نہیں تیری حقیقت کی ہے جی تیری حقیقت کا پتہ لگ جائے کدی وہ خیال بھی نہ کرن تینوں مٹاو کا اس واسطے کہ تیری حقیقت ہوے تیرا بوٹا ہو جا کملی والے سرکار دے رب نے لایا ہے اللہ فرما میرے کملی والے سرکار فرما نے سوسی نگر سن لستا لوگ حضور نے فرمایا اللہ سونا اس جیل اندر ایسے بوٹے لاوے گا جنہوں اپنے دین استعمال فرماے گا جڑے بوٹے رب لاوے جڑا اس بوٹے نو پٹے گا وہ اپنے بوٹا پٹیا جانا ہے رب سونے دے بوٹے لائے کون پٹ سکتا ہے تاریخ نہیں پچھا اپنی دیکھی بزرگ کوئی پروفیسر ہو گئے جناب اس طرح ہون گے نہ تیرے بزرگ میاں شیر ربانی ورگے نے تیرے بزرگ بالا بابا فرید ورگے نے سر آج میری گریب نواز ورگے نے بلال حبشی سرکار ورگے نے انہوں نے مچام کا ارادہ کرنے والا مٹ سکتا ہے انہوں کا بوٹا پٹن والا آپ نے پٹیا جا سکتا ہے مگر میرے کمرے والے کے بوٹے پٹے نہیں جا سکتے کیوں اس واسطے کملی والے نے دس دیتا ہے یار سوفی حالت دی نے فرمایا میرے دین کے اندر بوٹے لاؤ والا رب رب ہالے تک جہرا اس بوٹے کی در تک پہنچ جائے اس بوٹے کے بدھ نو من لو ہالے تیکر کوئی کہاڑا تیار نہیں ہویا تو نہ ہو سکتا ہے کی قسم کر کے آنا اسے موٹی ایسے مضبوط رب نے بنائے ہوتے ہیں ہزار پہلے آ جائے مگر یہ کدی مڈو پتیا نہیں جا سکتا گل نہیں سمجھ لگی ہے ہاں جی اس واسطے کلندر لاہور ہی فرما نے چشمے اقوام سے مخفی ہے حقیقتی تیری ہے ابھی محفل ہستی کو اے مسلمانہ مسلمان نو حالے تیری لوڑے بڑی کائنات نو تیری تیری ضرورت بڑی ہے کائنات نو محفل ہستی نو تیری ضرورت بڑی ہے تو اس واسطے کہ کائنات تیرے دم قدم موجود ہے جب مومن دنیا تو قیامت برپا ہو جاوے گی یہ دنیا ختم ہو جاوے گی معلوم ہوا جنہ چر دنیا رہنا ہے دنیا مسلمان دے وجود کی ضرورت رہنی ہے گل نہیں سمجھ لگی جنہ چر دنیا میں قائم رہنا ہے خدا کی قسم کر گیا میں اس دنیا نو ہمیشہ دے واسطے کیا متی کر مسلمان دے وجود کی ضرورت رہنی ہے جنہ چر مومن کا وجود دنیا قائم ہے ورنہ کسی سائنسدان باندر کی وجہ دنیا نہیں پہ وسدی ہاں جی، مت تو سمجھے جناب جی کسی جناب ہاں جی، سائنسدان دنیا پہ وسدی ہے کسی پروفیسر نہ آئے نہ دنیا برباد ہونے لگ پیے خدا بھی قسم کر کے آنا گنیا گیڑی پی پیے میرے کمری والے سرکار دے آشکا کے گلاموں کے صدقے سے وسلی ہے اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری ہے بھی محفل ہستی کو ضرورت تو بندہ اُنہ چر جائے جنہ چر گرمی اندر رہے جب بندہ سرد پہ جانا ٹھنڈا پہ جانا اس لیے موت آ جاتی ہے بندہ مریا ہوں بڑے بندے کا جسم ٹھنڈا ہوں پھر دن ہوگا جسم ہمیشہ گرم رہتا ہے اقبال فرما نے تیرے وجود نہ گرمی موجود جب تو ختم ہو گیا پھر کہنا ٹھنڈی ہو کے ختم ہو جائے گی اس لیے سمجھی کہنا باخری جانا ہوئے گا جب مومن دھرتی تو ختم ہو جائے گا جب مسلمان دھرتی تو مک جائے گا خدا بھی قسم کر جانا پرگو فرما مگر مومن مسلمان نو کائنات کائنات مومن دی ایویں لوڑ رہنی ہے جی گرمی دی انسان نو لوڑ رہی ہے مومن دی غیرت دے نال کائنات قائم ہے مومن دی غیرت تے حرارت دے نال کائنات قائم ہے مومن جنہ چر رہے گا کائنات دے اندر گرمی رہے گی پھر کائنات موجود رہنی ہے کہو بکو کا بے قسمت امکان ہے خلاف فقیر تیری یہ کائنات جڑی بھی تین دستی ہے پی اس کی قسمت کا ستارا تو ہی ہے وہی قسمت کا تارا تو ہی ہے جب مٹ گیا سمجھ لے گی قسمت الٹی ہو گئی اس لیے دنیا ختم ہو جائے گی تیری خلافت دے نال خلافت دے نال تو رب سونے دا خلیفہ مومن کامل جڑا ہے وہ اللہ کا خلیفہ بن کے ترتی پہ رہتا ہے وہ سب کوئی کہنا ہم سے وسلی ہے اگے سر فرصت فرصت وقت فرصت ہے کہاں کامیابی باقی ہے تے فرصت ہے کہاں کامیابی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جڑے حال کتنے فرصت کا ویلا ہے رب دی توحید دے نور اللہ نے مومن دے دم قدم نال پھر دنیا کے اندر پورا کر دینا ہے رب دی توحید دے نور دا اتمام اللہ سونے نے مومن دے نال کرنا ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے مثل بو کا ہے گنچو میں پریشان ہو جا کہ یار گل سن گلچا ویس لو جب فل کھلن تو پہلا جس شکل موجود ہوتا ہے نا اس لیے انہوں گلچا آخ دیں نہیں کلی کہہ رہا لے وہ آدھے نے وہ چلیا گنچا جنہ چر کھلتا نہیں ان چر وہ خوشبو نہیں پھیلتی ہاں۔ جنا چر ڈبی ہے نا بند وہ خوشبو اندر بند رہتی کلیاں ہوئی پھیلیاں بغیر تو پریشان ہوئی پر پریشان ہو کے پھر بھی کے اندر خوشبو کمانے وہ ہلے دنیا کی قید ڈبی کی قید بند ہے اس دنیا کے شکنجے کو باہر ہو جی جی اس دنیا کی قید تو آزاد ہونا چاہے گا اور تیری خوشبو دنیا کو کر دے گا پھر دنیا پھیلے اچھا گا پھر دنیا ٹوٹا اچھا، ہلے دنیا کی قید بیٹھا ہے پہلی بھی قید بیٹھا تو ایک ہی چکر ہے تین میرا روزگار میری ماش میری تھی میرا پتر ویا یہ بڑا کام کرنا جی وہ چلیا تو اس گن سے تو آزاد ہو اس ڈبی تو باہر دنیا کا نات دن اللہ کبارک ہوا تالا کے پھیلا ہے وہ پھر تینوں غار کرتا ہے پھر پوری دنیا کے باہر ہر پاس خوشبو تیری رہنی ہے سانو ہالے دنیا کی ڈبی مار گئی کی ہاں مسلمان جسے تین آلے پاس رخ کرتا ہے دنیا کی ڈبی تو آزاد ہو جاتا ہے فکر دین بھی رکھتا ہے دنیا کی فکر دل میں نکل گئی انہیں دین کی فکر رکھی یہ خالے کا کیا میں تیری فکر رکھنا ہوں تو ساری کی اصل تیری کرنی ہے پھر تیرا معاش تیرا سب جی ہوا سانو دنیا دی جدید مار گئی سانو یہ خدا کی قسم صرف دکان جوگے ہیں صرف دکان جوگے رہ گیا صرف ایسا کاروبار جوگے رہ گیا صرف ٹھڈ جوگے رہ گیا تیرا مستقبل کنا رہ گیا ہے تیرا مستقبل رہ گیا ہے نائک کہ جناب میں اپنے تھی پتل گا پینشن لے کے جب پینشن مل گئی اس نے تھی پتر ویا کے فارغ ہو کے پھر پہننا ایک مستقبل تیرا پورا ہو گیا تیرا مستقبل سولہ سال کا تیرا مستقبل بھی سال کا وہ چلیا مسلمان کا مستقبل قیامت کا دھیان ہے جگہ جگہ پہ لکھا ہوں روشن مستقبل کے لیے میں لانچیوں سے پوچھتا ہوں تمہارا مستقبل یہی ہے دو سات مستقبل ہے مسلمان کا مستقبل قبر ہے مسلمان کا مستقبل میدان محشر ہے مسلمان کا مستقبل جنت میں ہمیشہ رہنا ہے مسلمان اس مستقبل کی فکر رکھتا ہے دنیا کا مستقبل تو ہے ہی نہیں خدا کی قسم اگر حقیقت پوچھتے ہو تو دنیا ہمیشہ ہار رہی ہے یہ حال مستقبل کا ہے ہی نہیں میرے آقا کا نے فرمایا ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے ہر آنے والی شاید یہ کی ہوا مستقبل روشن کے لیے روشن مستقبل کے لیے چھ ہزار ہزار مستقبل بنا کے چاہے روشن کرنے کے چکر جاتا ہے یہ کافر کا مستقبل ہے یعنی فقط دنیا کافر کا مستقبل ہے مومن کا مستقبل آخرت ہے اور جنت ہے مومن کافر صرف دنیا نو روشن کرنے کی سوچتا ہے مومن ہمیشہ اگلے دھان کو روشن کرنے کی سوچتا ہے فرق ویخ فرق سارے اندر کنیا کافر والیاں سوچا آ گئی ایسا جناب صرف مستقبل دنیا نو سمجھی بیٹھے ہاں یہ کمر اثر سا مالی ہو گیا وہ لگ گیا پیچھے کہ کمر ہونے والے کی خیال ہے وہ کمر سرونا ہے کہ بھول گیا اچھا، مالی کی بیٹھے جی تو جڑا جہاں نام ارا دو دن کا یہ تو مستقبل سمجھی بیٹھے رہ مسلمانے محبوب خدا سے پوچھ حضور فرماتے ہیں میں اکھ بند کرا تو یہ امید نہیں رکھتا کھل نہیں ہے وہ دنیا کے مستقبل کو اتنا سمجھتے ہیں اور یہ یہودی ہم نے یہودی نے ہمیں مستقبل دیا ہے یہ دنیا کا جناب میری بیس سال تیس سال نوکری پھر پینشن پھر پیسہ بیٹی کو بیٹے کا ویاہ کر مکان بڑا ویلا ہو مکالا مر تو دنیا سے تر جائے گا گل نہیں سمجھ لگی خدا دیا بندہ کرے اقبال ذرا نے اقبال اور طوفان سمندر چڑھتے ہیں تو سارا طوفان بنا جاؤں ایسا اچھا، طوفان کتوں بڑی ہے اور طوفان کسی کا نام رکھنے والے طوفان نہیں بن جاتا ایسا کیون بنی ہے وہ آتا لیا میں تینوں گل دسنا تو باہر خشکی سے رہ کے تو نہ طوفان بنے تو پھر اقبال نسخہ کا دستا نہیں طوفان بننے کا کی بن طوفان جہاں پہاڑا کوئی اتو لگ جا ہر شہر تو اتو سر جا مکان بلڈنگ اتو لگ جا وہ طوفان یہ قوت اس ہر پست کو مالا کر دے دار میں اس نے محمد سے اجالا کر دے تو لے چلیا چلے اسکاری طاقت پیدا کر اس کے مستفا والی اس کے مستفا والا گوڑ اپنے اندر پیدا کر اقبال فرما نے تو طوفان مر جائے گا پھر تو ہر شہر اسے کر جائے گا کافران لوگ سمجھ رکھنا ایک ہوں اگلی جی کہانی شروع کرن لگے نا اقبال یہ دستے پہ نے کہ میں پھر امید اس مسلمان نو کرنا جہاں نبی پاک دے ادب والا ہے میں دلاسا انہوں کیا دینا کہ امیدا بھی وہی رکھے کہ ایک کرن ساڈے کوئی اکڑی ہے جنوب سنی آخ دے وضاحت کرنا چاہتے ہیں جواب شکوا گویا نہیں رب کیا جواب دینا ہے رب سونا جواب دے رہا ہے اقبال کہہ دے کہ جہے ادب رکھتے ہیں نبیا گل سمجھ کا ادب رکھتے ہیں کے ولیاں کا انہوں دس دے تو اپنے اندر اس کے مستفا کی دولت پیدا کرو پھر ویکو طوفان کھڑے بنتے جی لوکی مسجد آ تو نام نبی پاک کا لکھا ہوے جہے نام کٹ دیں گے آ ہیں اللہ کے نام نال شرک ہوا دین کی خدمت نہیں کر سکتے دین بلند نہیں کر سکتے دین بلند وہ نہیں کرنا لکھے پکا سنی جو سی گل تو سنی پکا سنی بلی ہوتا بھی سنی ہاں، ولی تو ہوتا سنی دہر محمد سے اجالا کر دو محمد پاک دے نام دی روشنی عام کر اس نام دی روشنی تھا تھا تھان چمکا اس نام مبارک نو ہر دل وسا اس نام مبارک نو تھا تھان لا اس نام دی روشنی مبارک بھی جی مسلمان دنیا سے غالب ہوتا جائے گا میں حیران ہوں وہ بد بخت دین نبی پاک دے دین دا کتنے خیر خاں ہو سکتا ہے یا حضور دے دین دی کتنے خدمت کر سکتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ لکھا کھڑا ہوئے تو شر کو کھڑا ہے کوشش کرے کتر کتر کتر کتر کے اخیر ایک دا رہن دے تو ایک دا کٹ دے اقبال بول اٹھا ہے وہ آدھا چلے تین پتا نہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا کرن بھی نہ ہو ہونا یہ پھول تو بلبل کا کرن بھی نہ ہو چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بن میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو وہ تمہیں پتا نہیں یہ نام تو میرے فل بل بل جی بولتی پھر بھی یہ سدکا جو زمانے کوئی باغ ہرا بھرا لگ گئی کوئی کلیاں کھلدیاں نے پہ تو نام محمد نہیں سدکا ہے تین پتا نہیں جو ساتھی نہ ہوئے تو نہ کسی جگہ تے ماہر رہے نہ کوئی مٹکا ہوئے کی مطلب یہی جام پلانے والا ہے یہ نہ ہو کائنات میں نہ مومن ہو نہ عاشق ہو نہ عشق ہو ایک ہی ساتھی ہے جڑا جام پلا تو سب کے جان سب کے جانا بد میں تو ہی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو پھر جنہوں شرک سمجھی کھڑا ہے نا جی یہ نہ ہوئے تو اس جہان رکھے یہ بھی ختم ہو جائے اس جہان اگر ظاہر ہے تھان تھان پہ اللہ اللہ پہ ہوں گی وسیلہ محمد اربی ہے پتا کیوں اقبال بتا رہے ہیں کہ کائنات وجود چاہیے تو حضور دے سڑکے جنہیں سڑکے سرکار دے سڑکے جب کائنات حضور دے سڑکے بنی بنیے تو کائنات ویخنا تو رب یاد آتا ہے فل ویخے تو رب یاد آتا باغ ویخے تو خدا یاد آتا انسان ویخے تو رب یاد آتا یہ ہوں رب دی یاد جیڑی تینوں سانو ملی کھڑی ہے یہ کائنات تو صدقہ تے کمئی والے دا ہے حضور نہ بنا رب تے پھر کائنات بھی نہ بنتی یہ دسنا چاہتا خیمہ فلاک کا استاد اسی نام سے اچھا جہاں اتنے تمبو تانے کھڑے سمانا والا تمبو بھی نبی پاگ دے نام دے سہارے کھلوتا ہے میں افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبز ہستی کا پیشامہ دا سی نام سے ہے اچھا جی کائنات نبز چل رہی پہ ہے نا حضور دے نام دے سڑکے پہ چل رہی نہ ہو تیری نب داخل ہو کہنا ختم ہو جائے نام مصطفیٰ کی برکت ہے کیناط کی نبز چل رہی ہے سبحان اللہ یہ دس دینے پہ کہ اسی عقیدے والوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے گا ایسے عقیدے ایسے ایمان والے کو دست میں دامن کو سار میں میدان میں ہے ہلور یعنی کا نام تم دسنا کتنے کتنے جنگل نام ہے دست میں دمن کو سار میں دست میں دامن کو سارے پہاڑوں کے دامن ویکھے جا کے بار میں موج کیا ہوش میں طوفان جل کورفا کٹے گا ہزور دام کو جنگل میں جانے سے ہرور دام ہے جنگلائ جانے کملی والے کا نام ہے جی جناب پہاڑا لکھ جانے تو ہزور کا نام ہے جی جناب جی جانے طوفانوں ویکے اتنے بھی ہزور کا نام ہے جی سمندر دیا مرضوں ویکے اتنے بھی ہزور کا نام ہے جی طوفان ویکے اتنے بھی ہزور کا نام ہے چین کے شہر مرا کش کے ہے چین کے شہر مرا نو ویکے انہوں جنگل میں بھی ہزور کا نام پہ جب اور پوشیدہ نہ مسلمان کے ایمان میں جب ویخے تو ہزور کا نام سے مومن دے ایمان سے لکیا کھڑا ہے چلو باہر دیوار والے سے کٹ لے گا تو مومن دے ایمان آ کے میں کٹے گا سبحان اللہ اگے فل چشمے اقوام یہ نظارہ تک کی دیکھے کے زمانے اکھ کھول کے دیکھ مستفا دے ذکر اور نام دی بلندی کن ہے اللہ خود کیا فرما ہے جڑے رفا اللہ کا ذکر اصا تے ذکر نو بلند کر سکیا ہے ذکر نو بلند کر سکیا جتھے رب سونا بلند کرنے والا ہوئے ہوئی پٹا بولو تو سونا اس واسطے میرے کمنی والے آکا دے سہ دشمن ابو جال رنگے مر گئے برباد ہو گئے اور فیصل پر تاکتا ختم ہو گیا اور کئی تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے چند دنوں میں رب کے فرشتے ان کا بھی پیچھا کرنے والے ہیں میں کہتا ہوں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گا آزاد تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرخا تیرا ہاں؟ کون یہ مٹا اے خدا دی قسم کر کے آنا سڑکے جا کلندر اقبال دے اس نے عقیدے تو کھے موتی اللہ تعالیٰ نے سانو عطا فرمایا کن کن سونے جنہوں نے دنیا کائنات تسلیم کر بیٹھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سننی مدد کی پیدا فرمایا اقبال کا نام کتنے نہیں کیا بچتا مٹ جائیں گے مٹے گا کبھی سویا سارے مٹ جان گے مگر تا چرچا مٹ سکتا کتنے کتنے جا کے اپنے نام پاک نو مٹا سکتا کوئی خدا دی قسم جس نام دے ورد جانور بھی کر دیں جانور جانور جنگل میں پتے پتے میں تینوں حضور دے قریب زمانے ماری دے غلام دی گل دسنا آلہ حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب کرما والے سرکار اپنے ایک مرید نال پہ مرید فرما نے اج تین پتا ہے سید مہر علی شاہ گولوی کا ارس تو فرمایا اج کائنات دا ہر ذرا مہر علی شاہ کا ذکر کرتا انہیں مرید نے ارد کی حضور کیون سر کا بوٹا کھڑا سی شاہ صاحب کرنے والے نے سر کا بوٹا پڑ کے نا تو مرید کے کن لایا سنیا ہر تو مہر علی شاہ کا ذکر ہو رہا ایمان نال دس میرے آقا دا جائے نام دا ورد کیتا ہے او دا کہنا تو ذکر پہ کر دی تو پھر آقا نامدار دا دیکھے کون مٹا سکتا ہے جی میں کوئی زور لائے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اون نہیں بلندی عطا فرمائے گا اصل گل ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ نو دعا دیتی جب وہ حضور میرے سے دعا فرماؤ آپ نے فرمایا پتر اللہ تیرے حسد کرنے والا بہت بنا درد کی دعا چنگی یہ کہڑی دعا کی فرما پتر حسد کرنے والے انہوں نے سوکھے ہیں جنہوں نے شانہ سوکھی ہو سرکار کی شان جو چوکھی ہے تو ہزور حسد بھی چوکھے نے خرم نہیں شام دنیا بستی ہزور دشمن لیکن دشمن ہونا دکھنا پیا جن دشمن بہتے نے وہ نشان بھی بہت ہاں اللہ کے بندے للو پنجی کے دشمن تھوڑے ہوتے ہیں للو لو لکھو خیر خیرے دشمن نہیں بننا ہوتا دشمن وہ بھی بنتے رہے جنہیں اللہ نے شانہ دیتی ہوتی ہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی توجہ فرما جناب اگے اجمال رحمت اللہ علیہ فرما نے تینوں ایک دنیا میں لے جانا جی کالی دنیا ہے کی دنیا پر ایسی کالی دنیا حسن ناز کرتا ہے وہ اقبال کالی دنیا تو حسن ناز کرتا ہے وہ کہڑی دنیا اس دنیا کی اکھ کی پتلی بھی تین دس وہ آخر آن کے ویخ وہ دنیا جہی کالی دنیا وہ ہے جڑے دلالی دنیا حضرت دلال جڑے جلیا مستفا کریم نے اس کالے جلال کا ذکر بلند کر چھوڑیا مستفا کے اپنے لکر بھی کی شان ہو مرد میں چشمے زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہادہ پالنے والی دنیا گرمی مہر کی پر مردہ ہلا دنیا سبحان اللہ تپش نام سے پارے کی طرح آخر جی دلالی دنیا ہے نا جو اس کوئی شان کوئی تپش پی کھڑی ہو نا تو نام محمد کے سڑکے نال تو پڑھ کھڑی ورنہ دلارے نو کتنا شان لانک ملی کریے اور آنکھ کے تارے کی طرح ہوں اگے مسلمان نو آخری سبق آخری جواب طرفوں ملتا ہے پیا اس شکوا کرنے والی قوم کو جبان ملتا اصل تیری ہے سپر اس کی ہے شمشیر تیری مسلمان تیری عقل تھا رہے اپنی عقل ڈھال بنا کے رکھ دشمن دار روکن دکھا دیا حکمتوں کبھی نہ چلی مشیر تیری اکل ٹھار بناؤ اسکن تلوار بنا اقبال فرما نے میں تینوں دسنا دنیا فرق ہونے لوکی ہتھیار چاہیے تینوں ایک دم بما ہتھیار نہیں چاہیے اکل تیری ہے سی پر سمشیر تیری عشق خدا چاہیے اس ہتھیار تلوار تو دشمنوں میں سر لاوے گا مطلب جب دیش کا جائے گا نا تو پھر تو تی دشمن کسی کے اگے نہ چک سکنا نہ وک سکنا نہ غلام بن سکنا کیونکہ غلام میں مستفا جو ہوتا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا کہ آقا ایک غلام کے یہ غلام جو غلام میں مستفا ہوتا ہے نا اس غلام کا ایک ہی آقا ہے اور آقا نہیں ہو سکتے ہاں ایک غلام دا ایک آقا دا غلام ہی ہمیشہ بچیا رہ گئی جہاں آقا دا ٹھیک سارے آخاواں کا گلام بنیا ہوا انہوں تے آقا ہی کھیل کھچ مار سکتے ہیں کوئی کہیں یہی کھچی جانا ہے کوئی یہی کھچی جانا ہے کوئی یہی کھچی جانا ہے ایکو آکا سونا جس مرضی لے کے آئے وہ پیچھے ہی لگے جائیے وہی کامیاب ہوں گئی اپنے تیری ہے سیمر اس کی کے حسم نصیر تیری میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری مسلمان میرے تیری میری خلافت ہے نا تو پوری دنیا پہ ہے پوری دنیا کی فاتح خلافت سمجھا نے اس مسئلے میں سمجھا کے چلنا اسلام میں نظام حکومت خلافت کے ساتھ چلتا ہے کہ اللہ سونا سب تو پہلا ایک کو خلیفہ اپنا بنایا ہے جنہوں سارا تو وڈا خلیفہ خلیفہ اکبر آخیا جا رہا ہے مستفا ہے پھر حضرت آدم خلیفہ خلی اللہ دا ہر نبی رب دا خلیفہ ہوں ہوں رب دا خلیفہ اسلامی حکومت خلافت چل رہی ہے اسلام میں بادشاہ کو خلیفہ کھا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوں گے ہوں ایک حضرت صدیق اکبر خلیفہ سی کوئی اور آیا بولو تو صحیح انہوں تو بعد عمر خطاب خلیفہ بڑے کوئی بنے نہیں انہوں تو اندر سچا ترتیب نہ لڑے آؤ مسلمان خلافت دے نظام دے تحت رہے خلیفا کون تھا سی اس خلیفے واسطے استفاد خاندان مستفا کا کون ہوگئے یعنی قریشی ہو گئے کون ہو گئے قرشی ہو قریشی خاندان کا خلیفہ ہمیشہ خلافت لگی آئی اس خلافت مرکزیت حاصل ہوتی ہے تھلے مختلف ملکوں میں بادشاہ مسلمانوں کے پاوے عمر جی عوام کے اتوں بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ کے اتو ایک خلیفہ ہوں گا سمجھا جا سارے بادشاہ حکم چلا کیا آخر نے خلیفہ آخر نے چر خلیفے رہ سن مسلمان ایک نو ہے خلیفے چلنا رب کے حکم نال تو باقی دنیا چلنا خلیفے کے حکم نال حاکمیت ایک رات بھی رہنی ہے خالق دا حکم خلیفے دے چلنا ہے خلیفے دا حکم مخلوق دے چلنا ہے ہوں خلی خلافت رہی کہ عمر بن خطاب جب آواز مار دے سر کوئی ادھر فوج لگی ہوگی کوئی ادھر مجاہد لگے ہوتے ہیں کوئی ادھر لگے ہوتے ہیں دشمن نے سوچا وہ پار پار کے ماری پھر گل کٹھے کے برا بھی کھلو نہ سات اٹھ برا محلہ ڈر جا میری گل سمجھ محلے دیا لتان کمر پہلے نے بھائی پانچ سات کہا نے کی کرو بھائی انہیں جمہوریت سب سے پہلا ترکی کے اندر کسی ترکی کے خلافت ختم کی تھی لگی جمہوریت جمہوریت مختلف بندی گئی کسی جگہ پہ وکھرا بن گیا کویت وکھرا ہو گیا عراق وکھرا ہو گیا شام وکرا ہو گیا اردن وکرا ہو گیا دو دو میں مسلمانوں کے ٹوٹے ہو گئے گھر ایک سی کندا میں کئی پی گئی جب ایک گھر مرادہ ہو گئے کندا پی جان پنج تے خدا کے بندیا ہر ہی اوکھا رہنا ہے سوڑا ہو جائے وسنا اور چوبا کھلا ہو بندے ویڑے کے اندر آرام نال وستے نے انہاں کی کیا دشمنا اس چمر قوم پار کے کیتا ہوں ہو گئے ٹوٹے ہوں ٹوٹے کے اتنے ایک بم کافی ہوگا ایک بم مر مج گیا چوتھے دن ٹوٹا گیا پھر اگلا بم مجا پھر اگلا ٹوٹا گیا یہ ٹوٹے کر کر تین مار دینی پائے خدا کی قسم اسلام میں جمہوریت پر اسلام میں نظام ہے تو نظام خلافت ہے کہاں سے جمہوریت آ گئی جمہوریت کئی لوگ کہتے ہیں لولی لنگڑی ماشاء اللہ سے لولی لنگڑی جمہوریت بہتر ہے میں نے کہا نہیں آپ جیسے لولے لنگڑے بہتر ہیں ظالم کا بچہ کافر بھی اسی کا حامی کافر بھی جمہوریت کا دائی تم بھی جمہوریت کے دائی تمہاری اور کافروں کی زبان ایک ہو گئی ہے تم کیسے مسلمان ہو مسلمان تو وہ ہوتا ہے کافر کی زبان اور ہو مسلمان کی زبان زبان یا رسول ہو سانوں خلافت توڑ کے جڑے ٹوٹے کیتے گئے جی یہ کھیڈ نے کیتے ہاں اگر یہ ٹوٹے کھیڈ والے نہ ہو ساتے تو اصا ایک ہی ہو کے رہیے تین پتا ہے جب پانچ پا کٹھے بہ کے نہیں کھا سکتے کیوں آخر جاؤ کلو منڈو اپنی تالی سے کرو آپ اپنا مخ مکان ہوتا کہ نہیں تو جنا گا ان چر نہ پیڑیاں نے نہ اتحاد چکتے ہیں معلوم ہوا اتحاد توڑتا کون ہے یہ گھنٹہ گھر فیصلہ باد کا یہ گھنٹہ گھر اٹھائے اٹھایا <laughs> بہمان ہر کسی نے اس کو کیا جنہیں مسلمانوں پار کے رکھا ہوا ہے نو ٹھنڈ مستفا کریم دین تو قربان کیتا خدا کی قسم کر کے آنا وہ کدو کوشش کرتے ہیں کہ میں آوائن کوشش ہوں یار توں حکومت سنبھال لیں اصا اس پاس نہیں آتے سانو ہلور کا مسلا ہی کافی قسم خدا کی کر کے آنا ہاں جی اے جناب خلافت کا نظام اقبال جب ترک والے خلافت کمال پاشے پاسے پیچھے لگ کے اسے قوم پرستی آ گئی وہ قوم بن گئی نے پہلا ایس دھرتی کے اتنے تو ہندوستان کی دھرتی نے ہندوستان راج ہاتھ پایا ہے انہیں ایک فریاد کی خلیفہ اپنی بھی عزت کی فریاد نہیں سننا رب سونے نے وقت ہے بقت نیو فریاد سنائی محمد لشکر آ گیا یہ برکت خلافت بھی تھی اج خلافت تو جمہوریت بیٹھے ہیں تائیوں کر بکنے ہیں یعنی جناب جی ساڈا کی لگے عراق ساڈا کی لگے لگا فران جی عراق افغان پھر اصل مسلمان نہیں نہ سارا اسلام نہ کچھ لگ گئی نہ کچھ لگ کون لگتے آئے ہندوستان بی بی فریاد ارب والے آسرو ارب والے یہ نہیں سمجھا ہم عربی یہ ہندی ہندوستانی ہمارا کیا لگتا ہے ان اسے یہ حکومت ہے اسلام کو حصہ چار سو حصوں میں پالنا ہے اسلام ایک ہی ہے جہاں مستفا کریم کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ مستفا کی امت ہے ہمارا بھائی ہے ہم ہر کچھ اپنا قربان کر دیں گے اس کی عزت کو اپنی عزت دیں گے اور سمجھو گل گل سمجھو اور تین تعلیم دیتی سکول والی تین پتا کی لگے مسلمان کی تو ہے تو کچھ نہ لگے تو آنا وکھرے وکھرے اٹھے کی اتے وہ ان سے ہمارا کیا لگتا ہے اور میں تینوں آنا مسلیا تو کافر نو کسے جگہ سے چونج بار کے ویخ کافر کٹھا ہوتا ویخ کافر سمجھتے ہیں اور یہ دلے سمجھتے ہیں ہم ہیں ویٹ ہیں باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا اس کا کمر کافر اپنے کو بچانے کے لیے تمام ایک ہیں اور تو کہتا ہے میرا کچھ نہیں لگتا کوئی کسی سے کیا تعلق ہے میں کہتا ہوں خدا کی قسم جس کا مسلمان سے تعلق نہیں اس کا مصطفیٰ سے تعلق نہیں اس کا خدا سے تعلق نہیں میرے حضور فرماندے نے حدیث مندو ذرا بولو کچھ جب میرے آقا فرماندے نے مومنا دی مثال لیں گے ایک جسم جی میں جسا ایک کو ایس انگلی میں ایک نفور جائے نفور نفور جائے بارے شاہ فرما نفور سے درد پیڑ بڑی کرتا نکھور ایمان لال دس آخ سو نہیں نہ جب نفور پکے کٹ کے وکھرا سٹ گیا تھا کیوں آنکھ کو کہے میرا یہ سنگلی سے کیا تعلق ہے پھر یہ ہاتھ پک جائے ہاتھ کاٹ کر پھینک دو بات سمجھنا پھر اکھ پک جائے آنکھ کٹ کے سٹ دے ہمارا آنکھ سے کیا تعلق ہے جب ٹانگ پک جائے لت کٹ کے وڈ دے کٹ کٹ کے ونڈنا جائے گا پھر تو کس رہے گا گل نہیں سمجھنا بد بخت رلے کھڑے ہیں تو مسلمان بڑے کھڑے ہیں ہوں ہرور دی شریعت دا مسئلہ سو ساری فکا شریعت کا مسئلہ ہے مسلمان کی تھی کافر نے گرفتار کر لیے روئے زمین سے جتھے جتھے مسلمان ہیں اگر انہوں پتہ اصل اپنا سارا کافران دے دیا جی مسلمان کی تھی عزت نو واپس کر دیں گے شریعت مستفا کا فتوا ہے تمام زمین کے مسلمانوں پر فرض ہے پیٹ پر مگر اپنی عزت کو ضرور چھڑا لیں میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کس کی میں کسی کافر کی بات نہیں کر رہا جو یہ رشتہ نہیں سمجھتا وہ کافر ہے بولو کون ہے وہ منافع ہے عبد اللہ بھائی کی نسل ہے اور جو یہی رشتہ سمجھے گا مستفا کی شریعت والا وہ مسلمان ہے حضور کا غلام ہے گل نہیں سمجھ لگی قربان جانا توجہ فرما جناب ہوں خلافت مک گئی تا کر کے ایسا وکھرے وکھرے مارا کھاوا برباد ہو مانگے یاد رکھنا خدا کے بندے دشمن کسی کا دوست نہیں ہو سکتا میرا تیرے پرہا کا دشمن وہ تیرا دوست نہیں ہو سکے گا وہ جب تینوں میرے لڑ جان گی میں مار کھا جا یہ رکھنا کر کے دے ورنہ نہ دوست تو دوستوں دوست ہی یاد لے خدا بھی کہ بندہ دشمن کا خیال نہیں رکھنا ہمیں بھی دنیا میں دشمن ہوئے ہمیں بھی نہیں ہوئے جب دشمن کا خیال نہیں رکھنا مساف ہو جانا ہمیشہ واسطے برباد ہو جا ہے بچنا وہی بندہ ہی جب دشمن کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے نہ اترے پر خدا بھی قسم سا کے منافق ہاں مسلا مرنا منافق بیٹھو میرے کمری والے ہے میں نہیں فرمایا نا فرمایا میں نے کو خطرہ نہیں کہ میرے کافران کے ہاتھوں میری امت برباد ہوے گی میں نے چیٹے ننگے مومنا تو خالص خالص مومن تو خطرہ نہیں وہ بھی امت میری تباہ نہیں کرے گا فرمایا میری امت کا بڑا جب بھی غرق کرنا ہے کسی تباہ کرنا ہے خطرہ ہے مینو تو میرے آقا نے فرمایا منافق بیٹھو خطرہ ہے باقی قسم خدا دی تو تاریخ پٹ کے دیکھ کافران کے پنجے کدی اینا زور نہیں آ سکیا مسلمان منتھ لو جی وہ ٹکا کبھی تو منافق بیٹھ مٹایا گیا کیونکہ سیانے مثال دین ہندو گاہ جا کی بیٹھا ہوگا نا تو تصا خرید نہیں کرو گے آخو گے ہندو ہے کتری ہے کتری کے ہاتھ کا لگیے نہ جمع گاہ کی بیٹھا ہے تو جی ہوگا نا گل سمجھی کل میں پڑھ آ رہا ہوگے اندروں منافق کلمہ پڑنا سور جمع کر کے گوشت بنا کے پتے پہ لائی بیٹھا ہوئے تو پڑھ کے لائے رہے گا کہنا ہے جو کرنا پڑنا ہے انہیں سور کتنے جمع کرنا یہ سکندر تینوں سور کھوا لینا ہے کافر تینوں گاہ نہیں کھوا سکتا معلوم ہوا مومن جب بھی دھوکھا کھانا کہ دھوکا کھانا لیکن اللہ نے پھر منافق نو لکڑ نہیں دتا تو اصا پتی رکھیے تو اور گل ہے تو اصا آخر پتی اللہ نے منافق کی نشانی ہے اللہ خلو نل کافری من دون مومنی اللہ سالوں ہے منافقہ دی نشانی ہے وہ مومنا چل کے کافروں بلین بنا یار یاد رکھنا منافق ہر شاید اپنی چھپا سکتا ہے مگر اپنا یار بیلی کبھی نہیں چھپا سکتا منافق نے حضور ہر سنا صاحب دوست کو دوست پر کیا کرو میں مثال دینا داتا گنج بس رنگا ولی ہوگی وہ کوئی کنجر یار ہو سکتا ہے بولو تو صحیح ہے یار اند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باغ با واس پرانی گھر میں کہ کے باغ نہ اٹھتے ہیں چڑیا چڑیا چڑیاں اٹھتی ہیں کاواں اڈتے ہیں کاواں باغ نہیں ویکے گا کبوتر چکاو نہیں ویکے گا معلوم ہوا جن اندر یاری لگنی جب اندر بریمان ہوا تھوڑا پھر وہ یار بڑائی کھڑا کا بات سمجھ لو ہوں ان پٹی بنی بیٹھا میں اکھان تو تیار گل ورنہ ایمان نال دس رب کو سمجھا اس چڑی منافق مناسب بھی آ نشانی دفتر گل سکی نہیں ہو سکتا توجہ فرما جناب خلافت بھی اقبال فرما میرے درویش فرماتے مسلمان جڑا آنا نا اللہ پر وہ کربو کے نہیں اللہ ہو جب عید والے دن آتے ہیں پھر چھ ہوئی کھڑا ہے بدھائی کھڑا ہے کہ نہیں چھ واجو کی کھڑا خر اللہ اکبر یہ مان ہے اللہ سب سے بڑا کی مطلب اللہ دا علم بھی سارے تو وڈا ہے اللہ دی قدرت بھی سارے تو اللہ دی شان بھی سارے تو اللہ دی طاقت بھی سارے تو یہ نہیں ہے نا ہوں جب آنا ہے اللہ اکبر اقبال آتا ہے اپنی تقدیر کا پتہ ہی کون تو سمجھی پاسے مولوی اللہ اکبر کر لینا ہے جا کے آ کے پوچھے سدے سجے آدھا بد بختا تین کی پتا جب اللہ اکبر آنا ہے نا ایک کافر مان منافق دین تو علاوہ ہر شہر سار دیں یہ ہے اگ تیری نظر ہر شہر سار دینا ہے جب وڈے سے نظر رکھے گا اور کسی چھوٹے نہیں نہ جاتی سمجھ لگی اللہ جنہیں تین رب آخر ہے کسی شہ کسی برگ کا حکم نہیں کیتا اللہ اذان شروع کنے بار اللہ اکبر آخر چار بار پھر آخر دو بار ہر نماز ایک اٹھ بہن دیا آخر اللہ ہو سمجھ آئی یہ کی بوتل پی رہے ہے یہ پیپسی نہیں یہ تقدیر ہے اس تقدیر کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے رب تین ہر وقت کی نماز اٹھ لیا بہ لیا کھلو لیا سجے جانے رکھو کر دیا بس بہت نظر میرے پہ رکھی وڈا مسلا ہے اللہ اکبر بھی آخی کرا ہے سپر پاور تو اتنا کمی آ بہت پھٹے منہ یہو جا نمازی یہ ہو جا نمازی تو کی نمازی یہ بھی نمازی ہے جنہیں خدا دے تکلیف سمجھا ہے نمازی اللہ سب تو بڑا ہے تو پھر امید گہرا نے درج رکھی بیٹھا جب رب سب تو وڈا ہے تو پھر بھی وہ کول ہر شہ وہ کول ہے پھر امیدا بھی وہ درد دیا رکھ وڈے کا ڈر نہ چھوٹے آپ کو پیرا کے پائیں گے گل نہیں سمجھ لگی پر اصل بے ایمان ہے بے ایمان نمازی ہے نماز پڑھ لیا ہے بندہ کسی ہور نو کہنے سپر پاور اور ہے رکھ دیوانا کو رب سپر طاقت کے اور کی طاقت ہے میں نے قسم خدا دی جو کسی اور کو طاقت سمجھے وہ مشرق ہے مومن وہ ہے جو صرف طاقت ایک ذات کی سمجھتا ہے باقی انہوں پتہ ہے جو کہ اٹھا پھر اللہ آدھا کون بن جا وہ حکم نال وہ امر دے نال وہ کون دے نال تو لگا پھر گئے وہ کون ہو پیچھا چکرے تو کوئی شہر ہی نہیں ریسری ہے بولو تو صحیح ایک لا کو بے حکم دن قائم ہے رب ایک ہی طاقت ایک ہی حکم ایک ہی قدرت ایک ہی شان ایک ہی سب آخر رب کی شان آخا جس شان کی شان آ سب بنی فقیر کی نگاہ کدھر گئی اللہ میں ایک بار کروں گا ہو رہی بنا نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور موت کیا چیز ہے ایک یار میں مانا تو سفر یعنی غیرت مند مسلمان کی نگاہ ہمیشہ رب سے ہی رہی ہے کس بھی غیرت مند کی جن اپنی تھی بھی رہے ہو کسی ہو بیٹھی تو دور کی دی ہے کسی کی نگاہ بھی اپنے تھی سے دوبارہ نہ کرو ہاں آپ تو دشمن کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹی کی خصوصی نگاہ داشت کی جائے گی خصوصی توجہ دی جائے گی مسلمان کی بیٹی کا میں حیران ہوتا ہوں کسی کا کسی کی عزت کی طرف تکتے تھے تو گولی مار دیتے تھے آپ وہ خصوصی نگاہ رکھ کے بیٹھے ہیں پھر بھی ہم جی رہے ہیں ان کا بغیر رب تو نظر نہیں رکھنا اقبال سلمؤڈا ہو مند کو نگاہ ہمیشہ رب کو رکھنا ہے رکھنا ہے ماسی و کے لیے آ میرا پاوا اپنے برا کے شکوے بھی سن تو جواب بھی سن اقبال فرمانا جی تے نا مسلمان تو جی توچے گا رب کی تقدیر ہوئے بندی جائے گی ہے رب کی تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے اس واسطے مسلم ہو تو اس کی تقدیر بھی ہمیشہ غالب رہتی ہے لوگ کہتے ہیں انگریز سو سال دور کی سوچتا ہے میں نے کہا پھر تو کچھ نہ سوچا مسلمان اپنی سوچ چھوڑ کر جب خدا کے دین میں گم ہو جاتا ہے نا پھر یہ سو سال کیا ہمیشہ ابد تک کی زندگی کو سوچتا ہے وہ ہی شکان ہوا جنہیں چک بھی سوچی سو سال کی نہ چلنا مسلمان کیوں جا تک بھی سوچتا سو سال بھی سوچا کہ برباد مسلمان تو وہ ہے جو جنت تک سوچتا ہے ہمیشہ کی زندگی کیسے پاؤں گا اور آخر کے اندر آخری شیر اقبال کے جواب شکوا کا مسلمان سوٹا فلاؤ لگا لا گل کر تینوں ول رب جواب کیا دیں گے مسلے تو جڑے شکوا کرنا پیا تینوں اصا گل دسنے آئے تو آنا سانو رب کچھ نہیں دتا تا نہیں سڈے حبیب دا نہیں بنیا اصا تینوں تا ہی وہ لڑکا تو تو آ تو تے کملی والے نال کر وفا تے پھر ویس کائنات دی کہڑی شہر ہے جی تیرے اندر کچھ نہ کر دئیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے جواب شکوا آخری شعر شور رب کی طرف سے ہم جیسے مسلوں کو جواب مل رہا ہے مسلوں کو رب جواب دے رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کو محمد سمجھ آئی کہ نہیں جواب ملتا رب کی مجھے طرف تو سڈے وفا محمد پاک سے وفا پتا ہے کیا ہے کی مقصد ہے حضور نال وفا کرنے کا کی مانا ہے پتہ نہیں لاکھ روپیہ لا کے مدینے شریف کے بازار پھر کیا آ جائے مدی نبی پاک نے وفا جہاز آپ کی اوٹے جا کے مکے مدینے میں ہوٹلوں میں بیڈ کیوں توڑے نے اوٹے آدھا جاند نیما دیا زیادہ ٹوکی تھی جس کو ایک ہے ہوسٹس کہتے ہیں زیادہ کرتا ٹو ہے تو میں کمری والے کا وفا کر کے آیا نہ اب یہ دگا ہی وفا کیا ہے مستفا کے دین پر قربان کو جانا جس نے کمری والے کے دین سے وفا کیا ہے اس نے محمد اربی سے وفا کیا ہے استفاد سے وفا کروں پھر تو دنیا کی بات کرتا ہے ہم خود تیرے ہو جائیں گے لابا کھوتے ہیں پھر اور ویخ ادھر زبان ہلے گی ادھر مولا سونے کا حکم چلے گا نال رہن رہے پیڑے خدا دی قسم ہی نہیں وسا میرے کملی والے دے آقا میرے کملی والے سرکار آقا دے صحابہ ایک جنگ لڑن دی واری آئیے وفا پان دے مسئل صاحب جنگ لڑن دی واری آئیے صاحب آخر نے سفر بڑا سی پتھیلا علاقہ ہے جتی پیرا چ کوئی حضور بازار دے تو ایڈے ایڈے بوٹے سنڈے والوں بوٹ پائی پھرنا سڑکے جانا آکا دے گلاما تو پیروں میں جتی کوئی نہیں ساری فوج بغیر جتیاں تو ایسی فوج بھی کبھی دیکھی پر یہ کرایہ کے نہیں تھے یہ اس کے مستفا کی وجہ سے حضور پر قربان ہونے والے تھے وہ چاند خوش ہو کر نہیں مارتا مجبور ہو کے مرتا ہے عشق والا کے جان قربان کرتا ہے عشق والا نئے متے تل طرف اب چلتے ہیں ایمان والا تنخواہ والا نہیں جذبہ ایمان والا لڑتا ہے وہ پھر ایسا لڑتا ہے کبھی باغی نہیں ہوتا جنہیں سونے نال وفا کرنا صحابہ فرما نے بغیر جتیوں خون پیروں میں جاری ہو گیا ٹردیا تردیا پتھر کے علاقے کو ہلور دار فرما نے اے کو شہر سے کوئی نہیں سی اصا اپنی پگا لا لا کے نا ٹاکیاں بنا کے پیروں کے ولحج بیٹھا جب پہنچے ہیں دشمن کی فوج جنگ سی اصا گیا ہاں، میدان لگا پتہ ہی نہیں لگا اللہ نے فرما دیتی اصل وفا اصل وفا کافر نال کرنا ہاں۔ ہم تو بئی مان ہے گیارہویں کی ڈیٹ سے ہوتا ہے حضور سے وفا نہ ناز سے ہوتا ہے اپنی مووی بنائی کے کہا گیا پیسے کمائے کے دے پائے نہیں کملی والے سے وفا ہوتا ہے صحابہ کی طرح حضور کے دین پر نثار ہو کر ہوتا ہے پھر جواب ملتا ہے کی محمد سے وفا تو تو ہم تیرے کی وفا محمد بھی کے گل مک گئی جواب شکوا دیا چار کشت پوریا ہو گئی چار قسط اللہ عمل بھی تو امید اگلا جمعہ ربیع الاول شریف دا ہوگا موضوع ہوئے گا اخلاق کے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم اور گزرے